کچھ پلے پڑا یہ بنائے جاتے تھے مطلب میرے سی آئی ڈی والے دوست جو ہیں وہ اس کو کیا بلا لکھیں گے ان کے سب کے جاؤ خدا کی قسم یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں ان کے سب کے جاؤ اس دن عدالت میں کیسٹ پیش کی تو دیکھو جی شاہ صاحب نے یہ تقریر کی وہ کیسٹ تھی آج سے آٹھ نو سال پرانی اور ماشاءاللہ انہوں نے آج پیش کی ابھی یہی تقریر پیش کی ان کے قربان جاؤں قوم یہ بناتی تھی اور پھر جلوس نکالتے تھے کچھ اسے اٹھا لیتے تھے کچھ بین الاقوامی یتیم اس کے پیچھے لگ جاتے تھے ہاتھ نئے سے ہی کرتوت پرانے ہیں بابو یہ بنائے جاتے تھے نظرانے آتے تھے سونا چاندی جمع ہوتا تھا پورا سال چونچلے ہوتے تھے اب بھی اٹھائے جاتے ہیں ہم نے اس دن نیٹی جیٹی کے پل میں ٹھنڈا کرنے کے لیے نیٹی جیٹی کے پل میں گھر کرنے کے لیے لے جا رہے تھے اور بلڈنگوں سے سکے پڑ رہے تھے اجڑے ہوئے بوڑھے اجڑی ہوئی بوڑھی ان سے بیٹے مانگ رہے تھے بوڑھے کہہ رہے تھے پوتا دے کے جا بوڑھی کہہ رہی تھی نواسا دے کے جا اور وہ زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے ہم تو خود ڈوبنے کے لیے جا رہے ہیں تمہیں بیٹا کہاں سے لا کے دے ڈوب گئے ان کے مقدر کوہٹ والو ڈوب گئے ان کے مقدر جن کے خدا ڈوب گئے ڈوب گئے ان کے مقدر جن کے حاجت روا ڈوب گئے ڈوب گئے ان کے مقدر جن کے کار ڈوب گئے ہمارا خدا ڈوبنے سے پاک ہمارا خدا مٹنے سے پاک وہ مٹانا جانتا ہے مٹ نہیں سکتا ہائے وہ اپنے دشمنوں کو دبونا جانتا ہے ڈوب نہیں سکتا وہ سب کو سلاتا ہے خود سونے سے پاک وہ سب کو کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک ہے وہ سب کو پلاتا ہے خود پینے سے پاک ہے وہ سب کو بیٹے دیتا ہے خود اولاد سے پاک ہے وہ سب کو بیماریوں سے شفا دیتا ہے خود بیمار ہونے سے پاک ہے دوستو جو ڈوب جائیں وہ مشکل کشا نہیں ہوتے جو مشکل کشا ہے وہ کبھی ڈوبا نہیں کرتے لیکن میر انیس کے مرثیے کی ماری ہوئی اس جنس کو کیسے سمجھاؤں <laughs> سیدنا ابراہیم علیہ السلاتو اسلام کے سامنے باپ آیا کہتا ہے بیٹا تیری تقریریں بڑی سخت ہیں پتہ نہیں تجھے کیا ہو گیا نہیں لم تن تہل جو منت ٹھیک ہو جا آ جا ورنہ تیری جان چلی جائے گی ابراہیم دوراہے پہ کھڑا ہے محمد عربی کا دادا علیہ السلام راہے پہ کھڑے ہیں ایک طرف پدری محبت ایک طرف اس کی مشیت باپ کہتا ہے میرے لیے خدا کو چھوڑ دیجئے اور خدا سے تعلق کا تقاضا جائے کہ میرے لیے ہاں، جی باپ کس کو کہتے ہیں ساری کائنات کو چھوڑ دیجیے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ مخلوق کو بھی راضی کریں خالق کو بھی راضی کریں سب کو راضی کرنا ہر جائی پن ہے یکجائی وہ ہوتے ہیں جو ایک کو راضی کرنے کے لیے ہزاروں کو ناراض کرنے کا ظرف رکھتے ہیں باپ کہتا ہے میرے لیے خدا کو چھوڑ دیجئے خدا کہتا ہے میرے لیے سب کو چھوڑ دیجئے کو ہاتھ والو بتاؤ ابراہیم علیہ السلاط اسلام نے باپ کے لیے خدا کو چھوڑ دیا یا خدا کے لیے پدری محبت کو قربان کر دیا محبت اسلام کی تبلیغ اور کے جانے والوں کے لیے ابراہیم نے گر سکھا دیا سلیقہ بتا دیا کہ ظرف پیدا کیجئے اس کی مرضی پر سارے رشتے توڑنے کا ظرف پیدا کیجئے اور میں کہا کرتا ہوں ابراہیم کا اس وقت کوئی اپنا کے تو دکھائے کہ جب بیٹا ہے تو اس کی مرضی پر باپ کو قربان کر دیا جب باپ بنا تو اس کی مرضی پر بیٹے کو قربان کر دیا انسانی زندگی کے دو نازک تعلق ابراہیم علیہ السلاط اسلام نے اس کی منشا پر قربان کرنے کی ابتدا کی تمام پیغمبروں نے اپنے باپ کے سامنے فرماتے آبا دیکھو نا کہا جاتا ہے صاحب ذرا دیکھیے نا آپ تو سیدھا پتھر مار دیتے ذرا کپڑے میں لپیٹ کے مارنا چاہیے ہوتا ہے نا کہتے نہیں ذرا پتھر کو کپڑے میں لپیٹ کے مارنا چاہیے حضرت آپ تو سیدھا پتھر مار دیتے ہیں بس بتیسی ٹوٹ جاتی ہے ذرا تھوڑا سا احتیاط احتیاط کرنی چاہیے میرے عزیز دوستوں آفیت پسند دوستو زعفرانی ماحول میں تعویز فروشی کرنے والے دوستو مرید کی جیب پر نظر ڈالنے والے دوستو تمہارے بھی سب کے کیا خلیل کی تقریب تو سنو خلیل کا لہجہ تو دیکھو کہ